فضیل نے عمارہ بن قعقع سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول لوگوں میں سے میری طرف سے اس نے معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں پھر تمہاری ماں پھر تمہاری ماں پھر تمہارا باپ پھر جو تمہارا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو یعنی پھر جو اس کے بعد تمہارا قریبی ہو یعنی اسی ترتیب سے آگے حقدار بنیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6501